حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو نماز میں اونگ آنے لگے تو وہ نماز چھوڑ کر پلٹ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ انجانے میں اپنے آپ کو بد دعا دے بیٹھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو باسٹھ